دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے اتق اللہ مستطاط اسی مضمون کی ایک اور آیت ہے لا اکلف اللہ اللہ صاحب اس آیت میں انسان کی ذمہ داری کو یعنی ریسپانسبلٹی کو بتایا گیا دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریسپانسبلٹی کا ہم سے الگ کوئی نہیں ہے رسپان خود ہمارے ہی حساب سے ہے جتنی میری کیپبلٹی ہے بس وہیں پر میری ریسپانسبلٹی حد آ جاتی ہے بس کی باہر ایک کرائٹیرین ہے کہ جو آدمی ون ہنڈریڈ قرآن ڈسٹریبیوٹ کرے اس سے کام کیا میری صرف پانچ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہے تو یہ غلط ہوگا کہ میں اس ون ہنڈریڈ کو سمجھوں کہ اتنا کروں تو میں نے کام کیا نہیں کیا وہ غلط ہوگا میں نے پانچ ڈسٹریبیوٹ کر دیا تو میرا ہوگا پورا تو ریسپانسبلٹی کا کرائٹیرئن کوئی خارجی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ریسپانسبلٹی کریٹرڈ خود میری اپنی کیپیبلٹی ہے اکثر لوگ اس میں غلطی میں رہتے ہیں کوئی اپنے سے باہر کوئی ہے اس کو سمجھتے کہ اتنا کام ہونا چاہیے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالی نے کسی آدمی کو جتنی صلاحیت دی ہے جتنی کیپبلٹی اس کے اندر ہے جتنا کر سکتا ہے وہ آدمی وہی اس کا کرائٹیرئن اتنا کر دیا تو بس ہو گیا جس میں ہوتا ہے کیا دیکھیے اگر آپ اس کے علاوہ کرائٹیرین بنا لیتے ہیں نا ہر وقت چھجھاٹ بنائیں گے ہر وقت نگیٹو رہیں گے ارے یہ تو ہوا نہیں ارے وہ تو ہوا نہیں تو آپ کے آس پاس جو لوگوں سے ان سے آپ چھجھاتے گے لڑتے رہیں گے آپ کے اندر پوزیٹو ڈیولپ بھی کرے گی پازیٹو سائیکالوجی آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کرے گی آدمی رہتا ہے کچھ لوگوں کے بیچ میں اکیلا تو ہوتا نہیں تو اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ کام تو اتنا کرنا تھا اتنا تو مجھ سے ہوا نہیں تو آپ چوجھلاٹ پڑ جائیں گے اور آس پاس کے لوگوں سے خام خواہ ٹکراؤ کرتے رہیں گے تو اپنے آپ کو چوجلہ سے نیگیٹو تھنکنگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میری ریسپانسبلٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری کیپبلٹی ختم ہوتی ہے اور مزید یہ کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کیا ہے کیا ان کا حال ہوگا بیمار ہوں گے ٹینشن بنے گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا لوگوں سے لڑیں گے جھگڑیں گے سب ان کی زندگی سب غلط غلطی غلط ہو جائے گی اصول لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو کہ جہاں آپ کی کیپبلٹی گاٹ آ جائے وہاں کیا ہوتا ہے دعا کیا شروع ہو جاتی ہے نے مثال دی کہ کوئی کہتا ہے اگر کہ بھائی ایک سو قرآن تو ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے ضروری ہے اتنا آپ سوچتے کہ میں تو پانچ ہی دے سکتا ہوں تو پانچ کے دینے کے بعد آپ کہ دعا کریں پانچ کے دینے کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں جھج جائیں اور کہیں کہ تو کچھ ہوا نہیں غصہ کریں لوگوں سے لڑیں یہ نہیں دعا کیجیے اپنی کیپبلٹی کے برابر کام اب باقی کے لیے دعا یہ کرائٹیریا یہ فارمولہ جو ہے اس سے آپ بہت چیز بچ جائیں گے یعنی اللہ کے بارے میں نہ شکریہ اپنے بارے میں مایوسی دوسرے سے جلدانا خام خواہ لڑنا دوسروں سے شکایت کرنا یہ سب نہیں کیونکہ سب کچھ ڈال دیا آپ نے خدا دعا کھانے میں جتنا آپ کر سکے وہ اپنے کھانے میں جو نہیں کر سکے وہ خدا کھانے یعنی جو آپ کر پائیں وہ تو آپ کے کھانے میں گیا اور جہاں آپ دیکھیں کہ اس آگے میں کر نہیں سکتا تو بس دعا جب کریں گے تو وہ اللہ خانے میں چلا گیا کتنا سمپل فارمولا ہے